السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دھمکتے ساتھیوں نون حالوں کو کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اچھی سی مزیدار سی سیکھتی سکھلاتی کہانی عنوان ہے زبان کا زخم کس کی زبان کیسے زخمی ہو گئی سنتے ہیں ایک بادشاہ کسی جنگل میں اکیلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے شیر نے آ لیا مگر اتفاق سے کوئی کسان بھی اسی وقت آ نکلا جس کے ایک ہاتھ میں تو ٹیڑھی ترچھی لکڑی تھی دوسرے میں درانتی شیر بادشاہ پر حملہ کرنے ہی کو تھا کہ کسان نے پھرتی سے ٹیڑھی لکڑی اس کے گلے میں دے کر ہاتھ کی درانتی سے پیٹ چاک کر دیا جس سے بادشاہ کی جان بچ گئی اور شیر مارا گیا بادشاہ نے کسان کو اس امداد کے سلے میں گاؤں کی نمبرداری کے ساتھ بہت سی زمین بھی دی اور کہا ہر ایک تہوار کے موقع پر ہمارے ہاں دوستوں رشتہ داروں کی خاص دعوت ہوتی ہے اس میں تم بھی آیا کرو تم بھی اب میرے سچے دوست ہو تھوڑے دنوں میں بادشاہ کے ہاں دعوت ہوئی تو کسان بھی آیا مگر اول تو اس کے کپڑے موٹے جھوٹے تھے دوسرے بادشاہوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا ادب و سلیقہ بھی نہ جانتا تھا اس سے کئی غلطیاں ہوئیں کھانا آیا تو یہ بادشاہ کے ساتھ ہی کھانے کو بیٹھ گیا بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا تم بڑے گوار آدمی ہو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کر سکتے بہتر یہی ہے اسی وقت اٹھ جاؤ کسان شرمندہ ہو کر چلا آیا اور کئی سال تک بادشاہ کے پاس نہ گیا ایک دن بادشاہ گاڑی پر سوار ایک تنگ پل پر جا رہا تھا کہ ایک طرف سے گاڑی کا پہیا نکل گیا اور اگر اسی وقت سہارا دے کر اس کی اونچائی دوسرے پہیے کے برابر نہ کر دی جاتی تو ضرور تھا کہ بادشاہ دریا میں گر جاتا اس نے اتفاق کو ہو یا قسمت کہ یہی کسان اس وقت بھی وہاں موجود تھا اس نے پہیہ نکلتے ہی گاڑی کو اپنے بازو پر سنبھال کر گرنے سے بچا لیا بادشاہ کسان کی اس دوبارہ خدمت سے اس قدر خوش ہوا کہ اپنے ساتھ لے جا کر کئی دن مہمان رکھا اور چلتے وقت بہت سا انعام دے کر ہمیشہ آنے کی تاکید کر دی کسان نے کہا بادشاہ سلامت میں نے دو دفعہ حضور کی جان بچائی ہے اب حضور بھی میرا ایک کہاں مان لیں میری پیشانی میں درد ہے اس کا حکیمی علاج یہ ہے کہ آپ ایک تلوار کا ہاتھ مار دیں اس میں اگر ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو کوئی خوف نہیں میں چند دن میں اچھا ہو جاؤں گا مگر یہ درد جاتا رہے گا بادشاہ پہلے تو ہرگز نہ مانتا تھا مگر کسان کے سخت اصرار کرنے اور زور دینے پر آخر اس نے تلوار کا ہاتھ مار ہی دیا جس سے ایک انچ گہرا زخم پڑ گیا کسان زخم کھا کر گھر کو چلا گیا اور چند روز میں معمولی علاج سے زخم بھی اچھا ہو گیا مگر جب کچھ دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا کر حال پوچھا تو کسان نے اس کی بادشاہ سلامت حضور ملاحظہ فرما لیں کہ خدا کے فضل سے تلوار کے زخم کا اب نشان تک نہیں رہا مگر پہلی دعوت میں حضور کے بدتمیز گوار کہنے اور نکال دینے کا زخم اب تک میرے دل پر ویسے کا ویسا ہرا ہے یہ سن کر بادشاہ نے گردن جھکا لی اور کہا بے شک تم سچے ہو میں ہی غلطی سے داناؤں کے اس قول کو بھول گیا تھا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا نہیں بھرتا معلوم ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ یہ وہ زخم ہے جو ہماری زبان کسی کو دیتی ہے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ